سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز دیتے تھے تو میں کہتا تھا کہ آپ یہ چیز اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال دیا اور میں نے کہا یہ مال مجھ سے زیادہ حاجت مندوں کو دے دیں لیکن آپ نے فرمایا تم یہ لے لو اور اس کے مالک بنو اور پھر چاہو تو اسے صدقہ کر دو جو مال لالچ اور سوال کے بغیر مل جائے وہ لے لیا کرو اور جو اس طرح نہ ملے تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگایا کرو حدیث نمبر پینتیس سو چالیس مسند احمد